بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں یہ ایک دو اعتراض ہیں ان کی طرف سے ان کے جواب اور پھر مسئلہ حیات نبی مختصر حاضر ناظر کے بارے میں ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ننانوے نام ہیں جن کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے ان اسماء حسنہ میں کہیں بھی حاضر اور ناظر کا نام نہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ نام ہے حاضر اور ناظر ہونا تو اس کو اسماء حسنہ میں ہونا چاہیے وہاں یہ کیوں نہیں یہ ہے پہلا اعتراض اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماء حسنہ صرف ننانوے نہیں ہے ننانوے اسما جو ہیں وہ چونکہ ایک حدیث میں ایک ہی جگہ پر آ گئے اس وجہ سے وہ مشہور ہوئے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد جو ہے اسماء حسن کی تعداد وہ اس سے کہیں زیادہ ہے چنانچہ امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام نبوی نے شرح مسلم میں جن نمبر دو صفحہ تین سو بائیس میں اور امام علامہ خازن نے تفسیر خازن میں جن نمبر دو صفحہ دو سو چونسٹھ میں یہ فرمایا ہے کہ امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے قرآن اور سنر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہزار ناموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ حیدہ قدیم یہ بھی تھوڑے سے نام ہیں ایک ہزار ناموں کو جمع کر کے کیا کہا کہ یہ بھی تھوڑے سے نام ہیں اور امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر جن نمبر ایک تین میں یعنی مقدمے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ علماء کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہزار ایک نام مشہور ہیں کتنے نام مشہور ہیں ایک ہزار ایک اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر جن نمبر ایک صفحہ انیس میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم احادیث صحیح ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانچ ہزار نام آئے ہیں کتنے نام آئے ہیں پانچ ہزار نام تو لہٰذا صرف ننانوے اسماء حسنہ نہیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرنا یہ ویسے بھی غلط ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حاضر اور ناظر ہونا یہ زیادہ تر اردو اور فارسی وغیرہ کی اصطلاح ہے یہ عربی اصطلاح نہیں ہے عربی میں حاضر کے لیے لفظ شہید استعمال ہوتا ہے اور ناظر کے لیے لفظ بصیر استعمال ہوتا ہے اور شہید بھی قرآن میں آیا ہے اور بصیر بھی قرآن میں آیا ہے شہید یہ بھی قرآن میں آیا ہے اور بصیر یہ بھی قرآن میں آیا ہے سراح جو لغت کی مشہور کتاب ہے اس کے صفحہ ایک سو چونتیس پر اشہید کے معنی حاضر اور گواہ کے بتلائے ہیں اشہید کے معنی کیا بتلائے ہیں حاضر کے اور گواہ کے یعنی دونوں معنی اس کے آ سکتے ہیں اور البصیر کے معنی دیکھنے والا یعنی الناظر کے بتلائے ہیں الناظر کے معنی صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر سراخ میں اور الشہید کے معنی صفحہ ایک سو چونتیس پر اسرا جو لغت کی مشہور کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ جب حاضر اور ناظر ہونا یہ عربی الفاظ نہیں ہیں اور غیر عربی الفاظ ہیں یعنی زیادہ تر غیر عربی الفاظ میں ان کا استعمال ہوتا ہے اور غیر عربی الفاظ میں یہ مختص باللہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ خاص ہے اب اگر ہم یوں کہیں کہ جی یہ عربی زبان میں تو آئے نہیں تو پھر آپ اس کو اللہ کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں اللہ کے جو اصل نام ہے ان میں تو یہ ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اللہ کو خدا بھی تو کہتے ہو کیا کہتے ہو خدا کہتے ہو تو خدا جو ہے یہ بھی تو ان ننانوے ناموں میں نہیں ہے تو اس کا کہنا پھر کیسے جائز ہوگا تو اس کا جواب کیا ہوگا یہی ہوگا کہ بھئی یہ غیر عربی نام ہے عربی نام نہیں ہے اور لفظ اللہ کا مفہوم لفظ خدا سے ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جس طرح اس کا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح الحاظر کا مفہوم الشہید اور الناظر کا مفہوم البصیر یعنی یہ حقیقی الفاظ ہیں اور ان دونوں کا مفہوم جو ہے وہ الحاظر اور الناظر سے ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو ہو گیا پہلا اعتراض اور اس کا جواب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ناظر وہی ہو سکتا ہے کہ جو جسمانی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھے کس آنکھ سے دیکھے جسمانی یعنی بدن کی آنکھوں سے کسی چیز کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو ایسے انسان کو کیا کہا جا سکتا ہے الناظر اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرض اور جوہر کی صفر سے پاک ہیں جسم اور جسمانی عرض پاک ہیں تو جب وہ ان چیزوں سے پاک ہیں تو ان کی جسمانی آنکھیں نہیں ہیں جب جسمانی آنکھیں نہیں ہیں تو پھر وہ ناظر کیسے بن سکتے ہیں یہ ہے دوسرا اعتراض اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے اس دعوے کی تردید قرآن کرتا ہے کیوں قرآن بھی کرتا ہے اور حدیث بھی اس کی تردید کرتی ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض آگے کیا ہے فينظر كيف تعملون یہاں پر اللہ نے اپنے لیے لفظ نظر استعمال کیا ہے اسی طرح آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم آگے کیا ہے لی لننظر تو یہاں پر بھی اپنے لیے کیا استعمال کیا نظر کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح احادیث میں ہے مثلا مسند ابی داود تیادیسی صفحہ نمبر دو سو چھیاسی کی حدیث ہے ان اللہ مستخ تو یہاں پر بھی لفظ ینظر استعمال ہوا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم جن نمبر دو سفر تین سو سترہ کی ان اللہ لا ينظر ينظر الى الى صوركم ولكن اعمالكم تو دوسری حدیث کیا ہوئی ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الا اعمالکم اس میں بھی لفظ ينظر استعمال ہوا ہے تیسری حدیث سنن ترمیزی کی جن نمبر دو صفحہ بیالیس میں اور اس میں تو ان اللہ مستخدم فیہا فناظر کیف تعملون اس میں کون سا لفظ ہے ناظر اور اگر لفظ حاضر ناظر سے کسی کا حاضر ناظر ہونا ہی ثابت ہوتا ہے تو یہ میرے ذہن میں میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے تو پھر تو بلقیس بھی حاضر ناظر ہو گئی ملکہ سبا جو ہے وہ کیا ہو گئی حاضر ناظر ہو گئی اس لیے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ انی اند بحدیت آگے کیا ہے فنا پھر تو وہ بھی حاضر ناظر ہو گئی تو یہ ناظر کی جو حدیث ہے یہ سنانی ترمیزی نمبر دو سے خبیاد میں بھی ہے ابن ماجہ صفحہ نمبر دو سو ستانوے میں بھی ہے اور مستدرہ کے حاکم جن نمبر چار صفحہ پانچ سو پانچ میں بھی ہے یہ تو ہو گئے ان کے جواب اس کے علاوہ ایک عقلی جواب یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کے اسماء حسنہ میں لفظ حاضر اور لفظ ناظر موجود نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفتی نام قرآن میں یا سنت میں آئے ہیں ان میں بھی کہیں لفظ حاضر اور ناظر موجود نہیں ہے تو اگر اللہ کے اسماء حسن میں ان الفاظ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی صفت نہیں بن سکتے تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتی ناموں میں یہ شامل نہیں ہے تو پھر آپ کی بھی صفت نہیں بن سکتے اچھا اور بطور مفہو مخالف کے اللہ کا حاضر ہونا خود قرآن سے ثابت ہے ناظر ہونا تو ان آیات سے ثابت ہو گیا اور بطور مفہو مخالف کے قرآن کی آیات سے اللہ کا حاضر ہونا بھی ثابت ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وہ ماکنہ غائبین تو اب غائب کی ضد کیا ہے حاضر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم غائب نہیں تھے تو غائب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم حاضر تھے اسی طرح حدیث میں ہے کہ ان نقم تدعون اسمن ولا غائبن تم کسی اسم یعنی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکارتے ہو تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو کیا ہے حاضر ہے وغیرہ وغیرہ اچھا یہ تو ہو گئی بفو مخالف کے اعتبار سے بات آگے چند اصول ہیں پہلی پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو صحیح احادیث ہے اور حضرات صحاب کرم رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو اگر قرآن کی کسی آیت کی ایسی تفسیر کی جائے جو صحیح اور سری احادیث کے مخاطب ہو اقوال صحابہ کے مخالف ہو چاہے وہ تفسیر کرنے والا بات کا کوئی مشرق یا بدعتی ہو یا کوئی مشہور مفسر ہو اس تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ امت کا ایک متفقہ اصول ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا قرآن کی کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جس سے دوسری آیت کی مخالفت نکلتی ہو خصوصاً ایسی آیت کی کہ جو اس سے بعد میں نازل ہوئی ہے تو وہ مطلب بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا قرآن کی آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے گا کہ جس کے اعتبار سے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہ ہو اور ایک دوسرے کی مخالفت اس میں نہ پائی جائے یہ تو مسئلہ حاضر ناظر کے مطابق بحث تقریباً پوری ہو گئی اب آخر میں یہ کہ ان کا حاضر ناظر کے بارے میں دعوی کیا ہے تنویر الخواتر جو انہی کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم بذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں سمجھتے بدن کے اعتبار سے آپ کو ہر جگہ حاضر نہیں سمجھتے بلکہ ہم آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جہاں پر رہیں وہیں پر رہیں لیکن وہاں سے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں سے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ تنویر الخواتر میں لکھا ہے مگر اس کا جواب ایک جواب تو یہ ہے کہ پھر حاضر ہونے کا کیا مطلب ہو یعنی تمہارا اگر یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ پر ہیں اور وہاں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں پھر حاضر تو نہ ہوئے تو تم جو شور مچاتے ہو کہ آپ حاضر ہیں ہر جگہ تو تمہارا یہ عقیدہ اور اس عقیدے کی یہ وضاحت یہ خود تمہارے اس عقیدے کی تکزیب کرتی ہے اور باقی رہا ناظر ہونے کا مطلب تو ظاہر ہے کہ اگر ناظر ہونے کا مطلب یہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں وہیں پر ہیں اور وہاں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر قرآن کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی پھر معراج کی کیا ضرورت تھی پھر وحی کے آنے کی کیا ضرورت تھی پھر ہجرت وغیرہ کی کیا ضرورت تھی اور پھر جس طرح وہ صحابہ اس اعتبار سے صحابی بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو رؤیت حاصل ہو گئی اگرچہ ان کی طرف سے رؤیت حاصل نہ ہو پھر تو ہم سارے کے سارے صحابی بن جائیں گے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں تو یہ بھی ایسا عقیدہ ہے کہ عقل اس کو نہیں مانتی دوسری بات یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں علماء کا اصول یہ ہے کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے تین شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا پائے جانا ضروری ہے کتنی شرطوں میں سے تین شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے یا وہ عقیدہ ثابت ہوگا قرآن کی آیت سے کس سے ثابت ہوگا قرآن کی آئر سے ثابت ہوگا اور یہ ثابت ہوگا احادیث متواتر سے کس سے ثابت ہوگا احادیث متواتر سے اور یا وہ ثابت ہوگا اجماعی امت سے خصوصاً رضی اللہ عنہ کے اجماع سے یہ بات معلوم ہوگی لہذا اعمال فرعیہ کا حکم اور ہے لیکن عقیدے کا حکم اور ہے اعمال فرعیہ اور عملیہ کے ثبوت کے لیے دلیل ضنی کا پائے جانا کافی ہے لیکن عقیدہ کے ثبوت کے لیے دلیل شری اور صحیح اور متواتر کا پایا جانا ضروری ہے تو لہٰذا اس طرح کے مفسرین کے دور دراز کی تعویذیں لا کر اور اس پر کسی عقیدے کی بنیاد رکھنا یہ امت کے اتفاقی مسلک کے خلاف ہے خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک تو لہٰذا اس طرح کا عقیدہ ان چیزوں سے ثابت نہیں ہو سکتا یہ باتیں سمجھ میں آ گئی اچھا پھر آخری بات علامہ صاحب نے مطالعہ بریدویت میں ایک حوالہ نقل کیا ہے عیسائیوں کی کتاب سمویل کا کس کا سمویل باب نمبر نو درس نمبر نو اور دس باب نمبر نو اور درس نمبر نو اور دس عیسائیوں کی کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں ناظر یعنی دیکھنے والے کو غیب دان کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا غیب دان کہا جاتا تھا ان کی عورتیں جب کسی نبی کے پاس ان کو جانا ہوتا تو وہ یہ کہا کرتی کہ ہم اپنے غیب دان یعنی ناظر کے پاس جاتی ہیں تو لہٰذا یہ ناظر کا عقیدہ عیسائیوں سے لیا گیا یہ بات سمجھ میں یہ اسلام کو اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ کہاں سے لیا گیا ہے ساری میں